ربی بن حراش سے مروی ہے کہ بنو عامر کے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ سے فرمایا اس بندے نے اچھے انداز میں اجازت نہیں لی اس لیے اس کی طرف جاؤ اور اس کو کہو کہ وہ یوں کہے السلام علیکم میں اندر آ سکتا ہوں اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ خود سن لیے اور اس نے کہا السلام علیکم میں اندر آ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی اس نے کہا پس میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کون سی چیز لے کر ہمارے پاس آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں خیر ہی لے کر آیا ہوں اس کی تفصیل یہ ہے کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو کہ یکتا و یگانہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور تم لات و عزا کو چھوڑ دو اور دن رات میں پانچ نمازیں ادا کرو ایک سال میں ایک ماہ کے روزے رکھو بیت اللہ کا حج کرو اور اپنے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ کا مال لے کر اپنے فقیروں میں تقسیم کر دو اس بندے نے کہا کیا عمل کی کوئی ایسی قسم بھی ہے جو آپ نہیں جانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلائی کی تعلیم دی ہے لیکن علم کی بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جن کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے سورہ لقمان چونتیس حدیث نمبر بہتر مسند احمد